ایسا ہوتا ہے زخم لگتے ہیں انہی زخموں کے بعد اسلام مضبوط ہوتا ہے چوٹیں پڑتی ہیں انہی چوٹوں کے بعد جا کے قوت بنتی ہے آنسو گرتے ہیں انہی آنسو کے بعد جا کے امت کا شیرازہ متحد و متفق ہوتا ہے پھر خون بہتا ہے اسی بہنے والے خون کے بعد شہادت اور جہاد کے زمزمے بلند ہوتے ہیں مسلمان کفر کی زندگی مر جائے ہمیں گوارا نہیں ہے مسلمان فس کی زندگی مر جائے گوارا نہیں ہے مسلمان شراب و زنا کی زندگی میں مبتلا ہو جائے گوارا نہیں ہے مسلمان بے حیائی کی زندگی میں مبتلا ہو جائے گوارا نہیں ہے مسلمان اپنے چہرے پہ زنا کا نشان لے کر قیامت کے دن شرم کا چہرے پہ لٹکا کے کھڑا ہو ہمیں گوارا نہیں ہے مسلمان شرابی بن جائے کسی مسلمان کو گوارا نہیں مسلمان جوا کھیلے گوارا نہیں جب تم لڑنے آتے ہو یہ مسلمان جوا چھوڑتا ہے شراب چھوڑتا ہے جنا چھوڑتا ہے بدکاری چھوڑتا ہے مجاہد بنتا ہے تب رب کے فرشتے بھی آسمان اول پہ آتے ہیں زمین پر اترتے ہیں رورے بھی آتی ہیں اسلام نئے طور پہ زندہ ہوتا ہے کل تک عراق اگرچہ مسلمانوں کا ملک کہلاتا تھا مگر اسلام گھٹا ہوا تھا آج وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھن گیا مگر اسلام کھل چکا ہے شام کی بارڈر سے لے کے فلسطین کے بارڈر سے لے کے مجاہدین کے دستے داخل ہوتے ہیں فدائیوں کے دستے داخل ہوتے ہیں جو لوگ فدائیوں کو بوسنیا پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ عراق پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے جو ماسکو پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ بغداد پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے جو فدائین کے دستوں کو فلپائن پہنچنے سے نہیں روک سکے وہ بغداد پہنچنے سے بھی نہیں روک سکیں گے ماں نے وہ بچے جنم دیے ہیں جو سورہ انفال کی گھٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں سورہ محمد پانی پیتے ہیں سورہ برات سے پروان چڑھتے ہیں سورہ فتح پڑھ کے ان کی جوانی جوش مارتی ہے اور سورہ نصر پہ ان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے